سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سورج کو گرہن لگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نماز کا قیام شروع کیا اور آپ نے طویل صورت تلاوت کی پھر رکو کیا پھر رکو سے سر اٹھا کر قرت شروع کر دی پھر رکو کیا اور دو سجدے کیے پھر دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوئے اور قرت کی اور رکو کیا پھر دو سجدے کیے اس طرح یہ دو رکتوں میں چار رکوع اور چار سجدے ہو گئے حدیث نمبر انتیس سو آٹھ مسند احمد